دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو اگر تم منہ مو موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے